www.attableek.com The Reviver of Iman سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بزرگان محترم اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ایک مہینے کی مادی پرہیز اور روحانی غذاؤں پر مشتمل یہ ایک طویل عبادت روحانی ماحول میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی رمضان نماز ایک عبادت تھی تو اس کے لیے جگہ روحانی تلاش کی گئی ہے یہ کہا گیا نماز کو مسجد میں آ کر ادا کرو مسجد اللہ کا گھر ہے روحانیت کا ماحول جہاں خالص عبادت ہی عبادت ہوتی ہے ماحولیاتی کثافت غلازت وہاں نہیں ہوتی ظاہر ہے وہاں فرشتے رہتے ہیں عبادت کرنے والے جنات عبادت کرنے والے فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں اللہ کی رحمت اترتی ہے وہاں آپ تھوڑی بھی عبادت کریں گے تو اللہ کی طرف توجہ حاصل رہے گی اس کے مقابلے میں آپ ایسی جگہوں پر جہاں گناہ بھی ہوتے ہیں وہاں بہت زیادہ عبادت کریں گے تب بھی اتنی عنابت اتنی توجہ اللہ نصیب نہیں ہوتی تو نماز چونکہ بار بار پڑھی جا رہی تھی دن میں پانچ پانچ مرتبہ تھی پورے سال تھی اس میں کوئی ناغہ نہیں تھا اس لیے اس کے لیے مقام مخصوص کر دیا اور یہ کہا کہ مسجد میں نماز پڑھو یہ روحانی ماحول ہے رمضان کی عبادت سال بھر میں ایک مرتبہ آ رہی تھی اس میں خصوصیت یہ پیدا کی گئی کہ پورے رمضان کو روحانی ماحول سے بھر دیا گیا ہے پوری دنیا کو بھر دیا یہاں مقام کی قید نہیں لگائی بلکہ پوری دنیا پر اللہ عز و جل کی خصوصی رحمت اترتی ہے شیاطین کو ہٹا لیا گیا ہے نفس پر بندشیں لگا دی گئی ہیں اور پھر سب سے کہا گیا ہے کہ دن بھر کا روزہ رکھیں جو بیمار ہیں معذور ہیں ان کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں بلکہ بیمار معذوروں کی تین قسمیں ہیں ایک معذور وہ ہے جس پر بار بار کچھ دن ایسے آتے ہیں جن میں اس کا عذر برقرار رہتا ہے جیسے پیریڈس والی عورتیں ہیں ان پر بار بار ایسے دن آتے رہتے ہیں پورے سال میں آتے ہیں جن میں ان کا عذر برقرار رہتا ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحت مند ہیں نوجوان ہیں ابھی ان میں صلاحیتیں ہیں جسمانی اعتبار سے وقتی طور پر کوئی بیماری انہیں لاحق ہو گئی اور وہ بیماری ان کے روزے میں خارج بنتی ہے رکاوٹ بنتی ہے ایسے دونوں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ جب تک یہ عذر برقرار رہے رمضان کا احترام رکھتے ہوئے کھاتے پیتے رہو یعنی عوام الناس کے سامنے مت کھاؤ رمضان کا احترام رکھتے ہوئے کھاتے پیتے رہو رمضان کے بعد جب موقع ملے تب قضا کر لو جتنی جلدی موقع ملے اتنی جلدی قضا کرو جتنی جلدی موقع ملے اتنی جلدی قضا کر لو بلکہ عجیب بات ہے یہ جو عید کے بعد کے چھ روزے ہیں ان میں جہاں ایک حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ چھ روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تین سو ساٹھ دنوں کے بدلے میں منجا بالحسنتی فلاح عاشر امسا لہا آدمی چھتیس روزے رکھے اور پورے سال کے روزے لکھے جائیں جہاں ایک مسلحت یہ بتلائی گئی ہے وہیں ایک حکمت علماء نے اس میں یہ بھی لکھی ہے کہ مستورات میں عموماً جو ایام ہیں وہ چھ سات دن کے ہوتے ہیں عموماً تو یہ چھ روزے عموماً سب کے لیے بہتر قرار دے دیے گئے تاکہ مستورات کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں اس ذہن و ضمن میں وہ بھی روزے رکھ لیں اور انہیں وہی روزوں کا ماحول حاصل رہے اور جو گرمی کی فضیلت ہے رمضان کی جو گرمی کی فضیلت ہے وہ گرمی میں جو سردی کی فضیلت ہے وہ سردی میں وہ بھی انہیں حاصل رہے اور رمضان کے بعد فوراً اس کی قضا بھی ہو جائے جن لوگوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی رمضان کے بعد متصلن قضا ہو جائے ورنہ اگر اس میں تاخیر کی گئی اور اس درمیان انتقال ہو گیا تو ظاہر روزے کے بدلے روزہ کون رکھے گا کون حساب لگا کر فدیے دے گا تو اللہ کا قرض اس کے ذمہ باقی رہ جاتا ہے اس لیے شریعت نے مستقل چھ دن کے بعد میں روزے رکھ دیے کہ اس پردے میں جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں جن کے دائمی عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے ہیں ان کے روزے بھی مکمل ہو جائیں تو یہ معذورین تیسری قسم کا معذور وہ ہوتا ہے جو اب ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے شوگر کا ایسا مریض ہو گیا ہے اس تھرڈ گریڈ میں پہنچ گیا ہے کہ اب اسے بھوکا نہیں رکھا جا سکتا ایسے امراض کا مریض ہے کہ اب اس کو پیاسا نہیں رکھا جا سکتا اس کی حالت اب ایسی نہیں ہے اور اسباب کے درجے میں اب اس کی صحت کے امکانات کم ہیں یہ مستقل اب ڈھلان کی طرف جا رہا ہے یہ چاہے نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یہ پیر فرتوت کہلاتا ہے نوجوان ہو تب بھی بوڑھا ہو تب بھی اگر اس کی عمر ڈھلان کی طرف جا رہی ہے اب اس کی صحت کو واپس آنے کے امکانات نہیں ہیں تو یہ پیر فرتوت کہلاتا ہے اس کے باب میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو چاہیے کہ کفارہ دیا کریں ہو اقام و آشارت ففدیا یہ فدیا دیں گے اور فدیا ایک دن کا ایک آدمی کا کھانا ہے دونوں وقت کا جس کی آج کل کی قیمت عام متن پچاس روپے لگائی جاتی ہے آج کل کی قیمت عام متن ایک غریب آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے پچاس روپے کی قیمت دونوں وقت کی لگائی جاتی ہے اور یہی تقریباً وہ پونے دو کلو یا دو کلو گیہوں جو اعلی درجے کا ہو اس کی قیمت بھی تقریباً اتنی ہی ہو جاتی ہے تو پچاس روپے کا فدیہ ایک روزے کا تقریباً پندرہ سو روپے ایک مہینے کا فدیہ اس کا رکھا گیا ہے یہ اسے روزانہ دینا ہے یا جیسے جیسے روزے گزر جائیں تین تین چار چار پانچ پانچ دن کے تب دے دینا ہے البتہ ایک فدیہ ایک آدمی کو مکمل دینا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ پچاس روپے دو لوگوں میں بانٹے جائیں ایک فدیہ ایک آدمی کو مکمل دیا جائے گا یہ روزوں کے سلسلے میں تفصیلات رہیں اگر وہ فدیہ دے دیتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہے گا روزہ رکھنے کا یا روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا فدیہ جو ہے چھٹکارے کے لیے آتا ہے جو سزا اس پر روزہ نہ رکھنے کی ہونے والی تھی اس سے چھٹکارے کے لیے اس کو یہ اجازت دے دی گئی ہے تو یہ تین قسم کے مریض ہو گئے اللہ زل نے ماحول بنا دیا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کسی کے سامنے مت کھاؤ کھانا ہے اگر مجبوری میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے تو اکیلے میں کھاؤ اسی طرح مسافر ہے سفر میں کیسے حالات پیش آئیں گے نہیں کہہ سکتے اس لیے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اس شرط کے ساتھ کہ جیسے ہی اس کا سفر ختم ہوگا فوراً روزے رکھے گا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوں گے تو فوراً فوراً قضا کرے گا اس شرط کے ساتھ اس کو روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی اجازت دی گئی تو شریعت نے مسافر پر نرمی کر دی شریعت نے مریض پر نرمی کر دی اور تیسری ایک بات یہ ہے روزے میں کہ ظاہر میں روزہ یہ نظر آتا ہے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کی عبادت ہے لیکن روزے میں بھی پاکیزگی مطلوب ہے اسی لیے جو حائزہ اور نفسا عورتیں ہیں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی اگر روزے میں سرے سے پاکی کی ضرورت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ حائدن الفساؤں کو بھی اجازت دے دی جاتی کہ وہ روزہ رکھ سکتی اس لیے کہ ان کے ظاہر ہے کہ کوئی قرآن تو نہیں پڑھنا ہے نماز تو نہیں پڑھنا ہے مسجد میں حاضری تو نہیں لینی ہے روزہ رکھنا ہے تو بھوکا پیاسا ہی تو رہنا ہے دن بھر جہاں اس میں دوسری بہت ساری اور مسلحتیں ہیں وہیں اس میں ایک مسلحت یہ بھی ہے کہ پاکیزگی مطلوب اور بھی دوسری کئی حکمتیں کئی مسلحتیں اس سلسلے میں ہیں لیکن یہ کہ ایک یہ بھی ہے تو پاکیزگی رمضان میں ہر حال میں مطلوب کیونکہ رمضان آتا ہی ہے مسجدوں کو آباد کرنے اور شاہ رمضان الوی انزل ضلع قرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے یہ قرآن کی سالگرہ منانے کا وقت ہے اس لیے اس وقت میں خاص طور سے جنابت کی حالت میں رہنے والوں سے کہا گیا جنابت کی حالت میں رہنے والوں سے کہا گیا کہ وہ روزے مکمل یہ فجر کے وقت سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں اس لیے کہ یہ پورا دن روزے کا گزر رہا ہے یہ پورا دن عبادت کا گزارنا ہے روزہ تو ایک بیس ہے اس کے اوپر کتنی ساری عبادات ہیں جو اس کے اوپر آنے والی ظاہر ان سب کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ مرد بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں عورتیں بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں پاکیزگی کی حالت میں رمضان گزارنے کی کوشش کریں اس لیے کہ رمضان چوبیس گھنٹے فرشتوں کے جیلوں میں رہنے کا مہینہ ہے تو یہ احکام روزے کے سلسلے میں دیے گئے ہیں حمل والی عورتیں اور بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ویسے ایک عجیب سی بات یہ کہی گئی ہے حدیث پاک میں بھی اس کا کہیں تذکرہ مل جاتا ہے کہ حمل والی عورتیں اور بچے اگر یہ نہ کھائیں پیئیں تو ان پر زبردستی مت کرو ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے بچوں کے باب میں بھی یہ کہا گیا ہے آج کے زمانے میں دیکھا ہوگا جس گھر بھی آپ چلے جائیں وہاں یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ کھاتا نہیں حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الجھن کا علاج چودہ سو سال پہلے کیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ اگر بچہ نہیں کھاتا تو زبردستی مت کرو اس کا اللہ اس کو کھلاتا ہے اس کا اللہ اس کو کھلا تم اپنی اپنی غذا سے اس کے غذا کا تناسب لگاتے ہو اس لیے پریشان ہو رہے اس کو تھوڑی سی غذا میں اللہ وہ ساری قوتیں عطا کرتا ہے جو تمہیں بڑی غذا میں مل رہی ہیں جو تمہیں زیادہ غذا میں مل رہی ہیں وہ تھوڑی سی غذا میں اللہ عز و جل وہ قوت و طاقت اس کو دے دیتے ہیں ایسے ہی حاملہ کا حال اس لیے حاملہ سے ویسے بھی کچھ نہیں کھل رہا ہے پل رہا ہے تو وہ اگر روزہ رکھتی ہیں تو حرج نہیں لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے یا ان کو واقعی روزہ رکھنے میں کوئی بڑی تکلیف کا سامنا ہے تو اس صورت میں وہ بغیر روزے کے بھی رہ سکتے ان کو اجازت ہے اس لیے کہ حمل نو مہینے کا مرض مانا ہے شریعت اسی طرح جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی عرب عورتیں تو اس لیے پلا لیتی تھیں کہ وہ خود دودھ پیتی تھی دودھ پیو گے تو پلا لو گے ہندوستانی عورتوں کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ آج بھی عورتوں کی خزاں میں فراوانی کے حالات پیدا نہیں ہو سکے یہاں ایسا کوئی نہیں کرے گا کہ دودھ پلا رہی ہے بہو تو اس کے لیے آدھا کلو ایک کلو دودھ باندھ دو شاید آپ نے آج تک ایسا سنا بھی نہیں ہوگا اور اگر میں اسے بیان کروں تو آپ کو اجنبی لگے گا کہ یہ ایک نئی بات ہے جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کو خود کو بھی تو دودھ کی ضرورت ہوگی غذا کی ضرورت ہوگی تو جہاں اس طرح کی غذائیں نہیں ہوتی ہیں وہاں جسم بسا اوقات خالص تحری اور افطار میں لی گئی غذاؤں سے بچے کا پیٹ بھرنے قابل دودھ نہیں بنا پاتا یہ معذوری ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ اگر بچہ بھوکا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے اس صورت میں دودھ پلانے والی ماں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے بچے کی جان بچانے کے لیے لیکن بہتر تدبیر یہ ہے کہ مائیں اپنی غذا میں وہ تدبیریں اختیار کریں جس کی وجہ سے روزے کی حالت میں بھی وہ دودھ پلا سکے اس لیے کہ یہ مسئلہ حولی ناملئی روا دو سال کا ہے اگر اتمام رضاعت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ تین سال کے روزے ہو جاتے ہیں ایک حمل کا سال اور دو سال رضاعت کے تو تین سال کے روزے قضا ہوتے ہیں مستقل ظاہر ہے کہ یہ تین سال کے نوے روزوں کی قضا بھی دشوار ہوتی ہے بعد میں چل کر اس لیے ان ایام میں کوشش کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے اتنے روزے ادا کر لیے جائیں جو کچھ بہت مجبوری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں ان کی بات میں ادا کر دی جائے گی بہرحال شریعت نے ان کو گنہگار تسلیم نہیں کیا ہے جی تو یہ معذورین کے روزے تھے روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کر قے اپنے آپ ہو جاتی ہے تو وہ روزہ نہیں توڑتی رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں لیکن وہ ادھار رہے گا بہتر یہ ہے کہ رمضان ہی کی حالت میں ادا کر دیں بہتر یہ ہے کہ رمضان ہی کی حالت میں ادا کر دیں جتنا جلد ہو جائے نہیں ہے پیسے اس مجبوری میں تاخیر ہوئی ہے تو بات دوسری ہے شریعت نے اجازت تو دی ہے جی بہتر یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جہاں ایک آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہیں وہ دوسرے روزہ رکھنے والے کا افطار کا اسباب بنا دیں جی ایک مسئلہ کیا تھا منہ بھر کر اگر قے اپنے آپ ہو جاتی ہے تو وہ روزے کو نقصان نہیں پہنچاتی چاہے دن بھر ہوتی رہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے حاملہ عورت کا اس کو اگر منہ بھر کر قے ہوئی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا عام حالات میں بھی جو لوگ بہت سارے انڈے پراٹھے شہری میں کھا لیتے ہیں اگر منہ بھر کے ایسیڈیٹی کی قے انہیں ہو گئی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ قے کرنے سے ٹوٹتا ہے منہ بھر کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اپنے کسی عمل سے اپنے کسی عمل سے اگر ڈسچارج ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں روزہ چلا جائے گا صحبت ہوئی ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا روزے کا کفارہ بھی ساٹھ روزے مسلسل رکھنا ہے جس میں درمیان میں ناگا نہ ہو اگر ناگا ہو گیا تو دوبارہ ساٹھ روزے رکھنے ہوں گے اگر اتنا قابو نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے پچاس روپے پر ہیڈ کے اعتبار سے چھ پنجے تیس تین ہزار روپے ہوتے ہیں ایک روزے کا کفارہ تین ہزار روپے اور ایک روزہ وہ الگ سے ہوگا یہ اگر جان بوجھ کر روزہ کسی بھی ذریعے سے توڑ دیا گیا اللہ یہ کہ جان پر بن آئی تھی بیماری شدید ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے ہی توڑنے کا مشورہ دے دیا ہے اس صورت میں اجازت ہے عام حالات میں روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو صرف عبادات میں روزہ ایسا ہے کہ جس کے کفارہ اتنا ہے حج میں تو دم لگتا ہے روزے میں کفارہ ہوتا ہے اور یہ کفارہ ساٹھ روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جی اس کے علاوہ روزے سے متعلق کوئی خاص بات سر پہ لگا سکتے ہیں ناک میں نہیں ناک سے اثر اندر جاتا ہے اس لیے ناک میں نہیں لگا سکتے اسی طرح دمے والے انہیلر استعمال نہیں کر سکتے دل کے مریض ڈیپنگ جیسی ٹیبلٹ زبان کے نیچے نہیں رکھ سکتے ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں رکھنا تو پڑے گی اس لیے کہ ڈیپن ایسے وقت میں رکھی جاتی ہے جب اس کے بعد کچھ اور بچتا بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہی علاج ہے لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی جی اگر دن بھر سمندر میں پڑے رہیں تب بھی روزہ ہو جائے گا اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جس کو نیوی میں کام کرنا ہے کوئی ایسا ہے جو سمندر میں کام کر رہا ہے مچھیارے ہیں بیچارے جن کو مچھلیاں پکڑنا ہے دسیوں مرتبہ پانی میں اترنا ہے اور باہر آنا ہے تو کیا آپ ان کے روزے بند کرا دیں گے کیا ظاہر بات ہے کہ ان کے روزے بھی چلیں گے جب ان کے روزے چلیں گے تو جو اوپر سے پانی ڈال رہا ہے اس کے بھی روزے چلیں گے روزے کی حالت میں اگر مجبوری ہو جاتی ہے تو انجیکشن لگانے کی بھی اجازت ہے مسکولر انجیکشن بھی لگانے کی اجازت ہے انٹراوینس بھی لگانے کی اجازت ہے نس میں بھی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑ جائے مجبوری ہو جاتی ہے تو بوتل بھی چڑھانے کی اجازت ہے باقاعدہ گلوکوز کی بوتلیں بھی روزے کی حالت میں چڑھوائی جا سکتی ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں لیکن بیماری اگر ہے تکلیف بڑھ رہی ہے تو انجیکشن اور بوتلیں استعمال کی جا سکتی جی کان میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے البتہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ظاہر ہے کہ اسے کھینچ کے لانا پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے حدیث پر عمل کر لیں گے پڑھ پڑھ کے اب یہ کہاں ڈھونڈو گے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں اور کان میں ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا جس طرح یہ کسی حدیث میں تو مل جائے گا کہ اگر مکھی گر گئی ہے دودھ میں چائے میں تو ڈوبا کے نکال دینا لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مکڑی گر گئی ہے تو کیا کرنا مچھر گر گیا مکڑی گر گئی تو کیا کرنا ظاہر ہے یہ دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے آپ کو یہ نکالنا پڑے گا تو جانا پڑے گا ان لوگوں کے پاس جو حدیث کو سمجھتے ہیں قرآن نے جن کی تشکیل کی تھی وہ اپنے دماغوں کو حدیث کو سمجھنے اور شریعت کے مزاج کو پہچاننے کے لیے وقف کر دیتے ہیں جو فوکہ کی جماعت کہلاتی ان کے پاس جانا ہوگا وہ یہ یہ اس میدان کو وہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کیلا جس میں خون بہتا ہوا خون نہیں بہتا ہوا خون ہے آج کل آپ لوگوں کے مسئلے آ رہے ہیں ایک تو مکھیاں زیادہ دودھ والوں کے علاقے میں رہو گے تو مکھیاں تو آئیں گی اور پھر اوپر سے آپ زہر ڈالتے ہیں تو ان کے جنازے بھی خوب پڑے رہتے ہیں اب ظاہر نماز پڑھتے ہیں کبھی کرتے سے دب گئے کبھی کپڑے میں دب گیا تو اس کا خون لگ گیا تو وہ خون پاک ہے یا پاک مچھروں کے کتنے بڑے بڑے قافلے جو ہمارے آپ کے خون چوس چوس کر یہیں ٹہل رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اگر مر جاتے ہیں دب جاتے ہیں تو ان کا خون کپڑے سے لگ گیا بدن سے لگ گیا تو ناپاک ہوگا دھونے جانا پڑے گا احتکاب کی حالت میں باہر جائیں اسے دھونے کے لیے یا نہ جائیں ظاہر مسئلہ ہے چونکہ ان میں سے کسی میں بھی بہتا ہوا خون نہیں ہے اس لیے ان کا خون ناپاک نہیں اور یہ اگر پانی میں گر جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا نہ دودھ نہ چائے نہ پانی یہ ناپاک نہیں ہوگا قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور نے بہت سے ایسے مسائل دنیا کے لیے حل کر دیے کہ اگر ان مسائل کو حل نہ کیا گیا ہوتا تو آج دنیا بہت بڑے حرج میں مبتلا ہوتی حضور نے اتنے سو سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ مکھی اگر گر جائے تو اور ڈوبا دینا اور پھر نکال کے پھینک دینا پاک ہے تمہاری چائے میں یا دودھ میں مکھی گر جاتی ہے تب تو کراہت ہوتی ہے اٹھا اٹھا کے کے لے لے جائیں جائیں گے لیکن جہاں سے سے دودھ آ رہا ہے ذرا ان پوچھو جہاں سے یہ دودھ چلا ہے جن ڈیریوں سے آ رہا ہے ذرا وہاں جا کر دیکھو تو ڈھائی ڈھائی سو گرام مکھیاں نکال کر چھان کے پھینک دینی ہوتی ہیں اگر حضور نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ یہ پاک ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے بہت بڑا حرج تھا کیسے پیتے یہ دودھ ہر دودھ میں شک ہوتا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرما کر یہ بازاروں میں جتنا دودھ جہاں جہاں سے آ رہا ہے کتنی بھی بے احتیاطی ہو رہی ہوں کہاں کہاں فلائی کی مشینیں لگانے جائیں گے آپ لیکن اس دودھ کو پاک قرار دے دیا کھانے قابل پینے قابل قرار دے دیا یہ جو شاہانہ کراہتیں ہو رہی ہیں یہ تو یہاں بیٹھے ہو اس لیے ہو رہی ہیں ذرا جہاں ڈیری ہے وہاں جا کر دیکھ لو جی مکھی مچھر کچھ بھی گر جائے جن میں خون ایسا بہنے والا نہیں ہے وہ پاک قرار دیے گئے ایسے ہی ان کا خون اگر کپڑوں سے لگ جاتا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا میرے بھائی وہی مسئلہ تو اس نے پوچھا تھا کوئی مسئلہ پیچھا تھا اس نے بچارے کا ویکس بام سونگا نہیں جا سکتا جس طرح اگر بتی نہیں سونگی جا سکتی بعض لوگ صبح مچھروں سے بچنے کے لیے اگربتی جلا کے سو جاتے ہیں ان کے روزے مکرو ہوتے ہیں جس طرح بیڑی پینے سے مکرو ہو جائے گا روزہ چلا ہی جائے گا وہاں تو شراب پیا جا رہا ہے سراسر ایسے ہی جہاں اگربتی باقاعدہ جلائی جا رہی باقاعدہ جلا کر رکھی گئی ہے اور اس کا دھواں سونگا جا رہا ہے یہ روزے کو مکرو کرنے والا ہے اسی طرح ناک میں گھسا گھسا کر جو لوگ بام لگا رہے ہیں وکس لگا رہے ہیں روزہ مکرو ہو رہا ہے اس کی اجازت نہیں ہاں پیشانی پہ لگ گیا ہے اس کا اثر آیا ہے وہ جائز منع کر دیں گے اسی لیے تو بسوں کے روزے داروں کی وجہ سے تو بسوں پہ لکھا گیا ہے کہ مت پیا کرو اس کی شکایت کریں گے پانچ سو روپے کا جرمانہ لگے گا اس پر پبلک پلیس پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے بیڑی پی رہا ہے تو اس کی شکایت کریں گے قانونی طور پر جرم ہے وہ ہمارا روزہ مکرو کیوں کر رہا ہے جی پیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا کوئی منجن استعمال نہیں کیا جا سکتا روزے کی حالت میں مسواک البتہ کوئی بھی ہو اللہ یہ کہ اس کو ڈبایا گیا ہو مسواک کے سینس میں تو مکرو ہوتی ہے ورنہ جو نیچرل مسواکیں ہیں چاہے ببول کی ہو چاہے کھجور کی ہو چاہے پیلو کی ہو چاہے نیم کی ہو کیسا ہی مزہ ہو گیلی ہو یا سوکھی ہو وہ دن بھر میں استعمال کرنا جائز ہے اس کا اس میں منع نہیں ہے مسواک استعمال کی جا سکتی لیکن منجن استعمال کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے اس کی وجہ سے روزہ جاتا بھی رہ سکتا ہے مکرو تو ہوتا ہی جی جلدی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے تب کھولو اذان کی آوازیں تو نوالوں کب کب آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ مجبوری ہے ہم جنتری کے تابے ہیں جنتری میں جس میں باقاعدہ ایکوریٹ حساب لکھا ہوا ہے ہم ان کتابوں کے کمپیوٹرائزڈ جنتریوں کے تابے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی معیار رکھنا ہوگا اور اسی کو سامنے رکھ کر افطار اور سحر کرانا ہوگا ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کے روزے ہیں گھڑی کا ایک آدھ منٹ کی ہیر پھیر دوسروں کے روزے برباد کرا دے جلدی کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے کو خطرے میں ڈال دیں اور شہری میں دیر کرنے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے کو خطرے میں ڈال دیں جلدی کرنا ان سے کہا گیا ہے جو شان دکھانے کے لیے آدھا گھنٹے کے بعد افطار کر رہے تھے کہ دیکھو تمہارے مقابلے میں ہمارا روزہ بڑا ہوا تم نے رکھا ساڑھے پندرہ گھنٹے کا میں نے رکھا سولہ گھنٹے کا ہم تو اطمینان سے مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں شریعت اس کی قائل نہیں تھی اس لیے بارڈر بتلایا گیا تھا لیکن احتیاط اتنا کہ روزہ خطرے میں نہ پڑ جائے روزہ گھڑیوں پر بھی سو فیصد بھروسہ ایک ایک سیکنڈ کا نہیں کیا جا سکتا کسی بھی گھڑی پر اور اسی طرح جو جنتری بھی چھپ رہی ہے کمپیوٹرائز ہو جو آج انٹرنیٹ پر آنے والے بہت سے سافٹ ویئرس ہیں جو طول البلد ارز البلد لیٹیٹیوڈ لینٹیٹیوڈ کو کے حساب کو سامنے رکھ کر بنائے جا رہے ہیں ظاہر ہے مانا کہ ایکوریٹ ہیں لیکن ان کے حساب میں ایک آدھ آنے کی فی اگر ہوتی ہے تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے انسانوں کا حساب تو اگر اتنا احتیاط دو تین منٹ کا رکھ لیا جاتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ گھڑی کی گڑبڑ یا حساب کی تھوڑی سی گڑبڑ ایسا نہ ہو کہ روزے کو مکرو روزے کو نقصان پہنچا دے روزہ ہی نہ ہو تو اتنے احتیاط کی اجازت تو دینی پڑے گی جب لوگ فارغ ہو جائیں جب لوگ فارغ ہو جائیں جب جہاں جتنی دیر میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں اتنی دیر بعد نماز کھڑی کر لی جاتی نماز میں تاخیر کی گنجائش ہے حضور کے زمانے سے آج سے نہیں حضور کے زمانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی بلکہ اب آپ کو میں ایک حدیث سنا دوں گا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے پھر مجھ سے مت کہنا جنید کہاں کہاں کیا کیا سناتا ہے کوئی دوسرے نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا فقی ہے چونکہ شریعت میں روزہ توڑنے کے تین اسباب ہیں کھانا پینا اور صحبت کرنا ان تینوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ ان تینوں کا نام ہے ان تینوں سے بچنے کا نام روزہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا سب سے بڑا فقیر ہے حضور نے اپنے زمانے میں جسے فتوے دینے کی اجازت دی وہ روزے کا افطار صحبت سے بھی ایسے موقع آئے ہیں کہ انہوں نے صحبت سے افطار کیا ہے اور پھر آ کر مسجد میں نماز پڑھ لی اپنے زمانے میں ایک دو منٹ والے مریضوں پہ مت جانا آپ نے وقت کا اندازہ لگا لیا ہوگا اس سے مسجد میں آ کر صحبت کے بعد آ کر نماز پڑھ لی ہے فقیر نے پڑھی ہے اور فقہ ہے صحابہ کا امام ہے وہ اس نے پڑھی جی ہمارے زمانے کے امام نے اگر خواب میں بھی یہ سوچ لیا تو اسے مسجد سے نکال دیا جائے گا جی اور روزہ ٹائم ٹائم ہو جائے اس سے تھوڑا لگ جائے تو مخلو ہو جائے اگر مجبوری میں ہوا ہے تو مفرو نہیں ہوگا ہاں، مجبوری نہیں ہے اور اسباب موجود میرے پاس افطار کو کچھ ہے ہی نہیں تو میں سے کروں ظاہر جب ملے گا تب کروں گا سفر میں ایسی نوبت آتی ہے کہ میں یہ سمجھ کر چلا تھا کہ وہاں جب وہاں پہنچ جاؤں گا راستے میں تاخیر ہو گئی اور کچھ بھی نہیں ملا تو اب روزے کا وقت تو ہو گیا لیکن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میں افطار کا ایسے کروں ظاہر ہے کہ پھر اس وقت میں تو انتظار تو کرنا ہوگا جی بس روزے سے متعلق اور کوئی سوال تو نہیں ہے جو باتیں تھیں تقریباً تقریباً سبھی آ چکی ہوں گے بس اب کل کیا ہے ستائیسویں تاریخ ہے نا کل سے انشاءاللہ شاء مریض اس کی نماز اس کا روزہ اس کے صدقات مریض سے متعلق مسائل اور پھر اس کے بعد حوصل جنازہ کفن اور دفن سے متعلق مسائل ان پر انشاءاللہ شاء اللہ یہ تین روز گفتگو ہوگی ارے ہاں حج پر بھی بات کرنی چلو کل حج پر کرتے ہیں انشاءاللہ کل تو جمعہ ہے بھائی کل کوئی بات ہی نہیں ہوگی کل کوئی بات ہی نہیں صرف جمعے میں ایک گھنٹہ بیان ہوتا ہے ایک بجے سے دو بجے تک کا بس وہ ایک گھنٹے کا بیان ہوگا ظہر بعد کا حدیث کا درس بھی نہیں ہوگا اور ظہر سے پہلے کا بارہ سے ساڑھے بارہ کا جو بیان ہے وہ بھی نہیں ہوگا کل جمعے کی تیاری کریں آج رات ستائیسویں شہر ہے سارا زمانہ آپ